بعض نے ہمیں شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی انہوں نے کٹے ہوئے آزا والا حبش غلام نہیں کہا اور یہ اضافہ کیا انہوں یعنی ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا یا عرفات میں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکسٹھ